یونس نے مجھے ابن شہاب زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہا مجھے سالم بن بن عبداللہ عبداللہ نے نے نے بتایا کہ ان کے والد عمر رضی اللہ عنہما میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ ناپ تول کے بغیر اندازے سے غلہ خریدتے تو اس بات پر انہیں مار پڑی تھی کہ وہ اس کو گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے اسی جگہ اسے بیچیں ابن شہاب نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد اندازے سے غلہ خریدتے پھر اسے اپنے گھر اٹھا لاتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو سنتالیس